السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 516 بڑی عجیب حدیث ہے بڑا عجیب قصہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی مت رکھیے یہ میری نصیحت یاد رکھنا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا عابد جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ او گنہگار گناہ سے رک جا ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ گنہگار گناہ سے رک جا گنہگار نے جواب دیا بھائی مجھے پریشان مت کر مجھے میرے رب پر چھوڑ دے میں جانوں میرا رب جانے کیا اللہ نے تجھ کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا ہے عابد نے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے پھر دونوں کا انتقال ہو گیا عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالی کے سامنے جمع ہو گئے اللہ تعالی نے عابد سے پوچھا مولی صاحب سے پوچھا شیخ سے پوچھا جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا اس سے پوچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا یا معاف کرنا جو میرے قبضے میں ہے کیا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو کہ جو دعویٰ کیا تم نے اور تم نے اس گنہگار سے کہا کہ اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کریں گے یہ کیوں کہا اور گنہ گار سے ارشاد فرمایا کہ تجھے میری رحمت سے امید تھی اے جبریل اسے جنت میں داخل کر دے اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا اور جو مولی صاحب تھے اور جو شیخ صاحب تھے اور جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہتے تھے کہ میں بہت اچھا ہوں لوگوں کو برا سمجھتے تھے تو عابد کے بارے میں فرشتوں سے کہا اس عابد کو جلدی سے اسے دوزخ میں لے جاؤ دوزخ میں داخل کر دو اسے رسی سے باندھ کر دو زخم میں داخل کر دیا گیا یہ حدیث ابو داؤ شریف میں ہے کبھی کسی کو برا مت سمجھو کچھ نہیں کہہ سکتے کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور کون اللہ جل جلال امن والوں کے نزدیک محبوب ہے بعض مرتبہ بول جہو پکڑے جاتے ہیں اس عابد کے بول پکڑے گئے اب میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لو یہ دعا اسی لیے ہے کہ یہ عابد جیسی غلطی نہ ہو یہ مولوی صاحب جیسی غلطی نہ ہو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی گنہگار ہے تو گنا کو تو برا سمجھ گنہگار کو برا مت سمجھ گنا تو برا ہے بے شک برا ہے لیکن گنہگار یہ میرا بھائی ہے یہ کبھی نہ کبھی آ جائے گا میں مثال دیتا ہوں کہ بچہ ہے چھوٹا سا وہ پاخانے میں لتپت ہے تو ماں اس پاخانے کی وجہ سے بچے کو پھینک نہیں دیتی بلکہ بچے کو احتیاط سے اٹھا کر باتھ روم میں لے جاتی ہے گرم گرم پانی سے دھلاتی ہے نجاست دور کرتی ہے بعد میں اسے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو کوئی گنہ دار ہے وہ گناہوں کے پاخانے میں لتپت ہے اسے سمجھا کر شفقت کے ساتھ مسجد میں لاؤ گناہ اس کے دور کرو پھر اس کو اپنے سے کرو بلکہ میں کہتا ہوں میرے پاس ایک آدمی آتا ہے میں اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوں تو وہ رو دیتا ہے کہ مول صاحب پورا بمبئی کہتا ہے کہ میں خراب آدمی ہوں آپ مجھے سینے سے لگاتے ہیں میں لگا بھی تو میرا بھائی ہے تو گنا جو کر رہا ہے وہ گنا خراب ہے لیکن تو میرا بھائی ہے ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحیح سمجھ دیں گے بیٹھ میرے پاس پانی پی چائے پی وہ روتا رہتا ہے کہتا ہے کہ اللہ آپ نے حضرت مجھے اتنا سینے سے لگایا اس لیے یہ خاص خیال رکھو گناہ کو برا سمجھو گنہ گار کو برا مت سمجھو دعا اب دعا یاد کر لو اللہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و من جمیع سختک اے اللہ تو نے جو نعمت دی ہے اس سے مجھے مجھے چھین مت لینا دین کی نعمت دی ہے تو مجھے چھین مت لینا پورا ترجمہ ترجمہ والے جو ہے بنانے والے کر کے دے دیں گے آپ کو یہ دعا صبح شام اگر کوئی پڑھتا رہا تو جو دین کی نعمت ملی ہے اللہ اس اس سے سے وہ دین کی نعمت نہیں چھینے گا بلکہ وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو یہ دعا حدیث شریف میں آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین